بولے ہم تو اس پر اسن مارے جمیں پوجا کے لیے بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسا لوٹ کے آئیں